سلافہ بنت سعد رضی اللہ عنہا خاندانی پس منظر نام سلافہ والد کا نام سعد تھا سلافہ کی شادی زمانے جاہلیت میں طلحہ بن ابی طلحہ کے ساتھ ہوئی اور اس نے کئی بیٹوں کو جنم دیا ان بیٹوں کے نام یہ تھے مسافر حارث کلاب اور جلاس اس خاندان نے اپنے تئیں یہ عزم کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی دشمنی کرنی اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ کے ساتھ کینا اور بغض رکھنا ہے انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ لوگوں کو بھی اس بات پر برانگیختہ کیا کہ جتنا زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار مسلمانوں کے ساتھ کینا بغض اور دشمنی کر سکیں کریں یعنی صرف خود نہیں دشمنی کی اوروں کو بھی ابھارا اس خاندان نے اس دن اپنی کمیونگی کا کھل کر مظاہرہ کیا جب یہ جنگ عہد میں حصہ لینے کے لیے نکلا تھا تاکہ جنگ بدر میں اپنے پیاروں کے قتل کا بدلہ لے سکے سلافہ قریش کی خواتین کے ساتھ روانہ ہوں تاکہ یہ عورتیں مل کر اپنے مردوں کا حوصلہ بلند کر سکیں ان کے دلوں میں جوش و ولبلا پیدا کرے تاکہ وہ بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں ان عورتوں نے اپنے مردوں سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھنا کہیں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار نہ ہونا ہم ٹھوک کر مقابلہ کرنا شیر بن کر میدان میں کودنا جنگ عہد کے لیے روانہ ہونے والی خواتین جو سلافہ کے ساتھ تھی ان میں سے نمایاں یہ تھی ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہند بنتے اتبا اکرما بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنتے حارث امر بن آس کی بیوی ریتا بنتے منبے اور سفان بن امیہ کی بیوی برزا یا برہ سب خواتین بڑے جوش اور غلبلے کے ساتھ مشرقین مکہ کے ہمراہ جنگ عہد کے لیے روانہ ہوئی میدان عہد میں تلواروں کی جھنکار سنائی دی اور گمسان کا رن پڑا مارکے کے آغاز میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا پھر جنگ نے پلٹا کھایا اور مشرقین کا پلہ بھاری ہو گیا ہوا یہ کہ پہاڑی کے درے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک جتھا متعین کیا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ جنگ کی کوئی بھی صورت ہو تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا یہاں ہر سورج جمے رہنا ہے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر اسلام کا پلہ بھاری ہے کافر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں مالک غنیمت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو یہ تیر انداز درے کو چھوڑ کر میدان میں اتر ہے اور مالک غنیمت اکٹھا کرنے لگے لشکر کفار کے شہ سواروں کے قائد خالد بن ولید نے درے کو خالی دیکھا تو اس راستے سے لشکر اسلام پر اچانک حملہ کر دیا اور کثیر تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا جنگ کا پانچ سا پلٹ گیا مسلمانوں کے پاؤں میدان میں جم نہ سکے ادھر واشی بن حرب نے موقع پا کر نیزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سعیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے سینے میں اتار دیا جس سے وہ جامع شہادت نوش کر گئے اس دن غسیل الملائکہ سیدنا سعیدنا حنزلہ سیدنا عبداللہ بن امر حرام سیدنا سعد بن ربی سیدنا انس بن نظر سیدنا امر ابن جموں سیدنا مصب بن عمیر اور سیدنا عبداللہ بن جہش جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شہادت نوش فرما گئے سلافا کی سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ کے خلاف نظر ماننا سلافہ کو اس دن بہت صدمہ پہنچا جبکہ اس کا خامند اور چار بیٹے قتل کر دیے گئے تھے آسم بن ابی افلا نے اس کے دونوں بیٹوں مسافر اور اس کے بھائی کے لاب کو قتل کیا جس کو بھی آسم کا تیر لگتا وہ زخمی حالت میں اپنی والدہ سلافا کے پاس آ کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیتا اور در سے کراہنے لگتا سلافا نے درد بھرے انداز میں پوچھا میرے بیٹو یہ تیر تمہیں کس نے مارے انہوں نے بتایا جس شخص نے تیر مارا اس نے تیر مارتے وقت با آواز بلند کہا تھا لیجیے افلا کے فرزند کی طرف سے توحفہ سن لو کہ میں افلا کا فرزند ہوں فرزند کا مطلب ہوتا بیٹا سلافا نے اسی دن نظر مان لی کہ اگر کسی وقت آسم اس کی گرفت میں آئے تو اس کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی سیدنا آسم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی مشرق اس کے بدن کو نہ چھو سکے جب جنگ رجیب میں سیدنا عاصم کو شہید کر دیا گیا تو قبیلہ بنی حزیل کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس کے قاتلوں نے یہ ارادہ کیا کہ سیدنا عاصم کا سر سلافا کو بیچ دیا جائے تاکہ وہ اپنی نظر پوری کر سکے جب قریش کو پتہ چلا کہ سیدنا عاصم شہید ہو گئے ہیں تو قریش نے چند افراد کو بھیجا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر لے آئے کیونکہ اس نے قریش کے ایک نامی گرامی سردار کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا ادھر اللہ سبحان تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا لشکر سیدنا عاصم کی حفاظت کے لیے بھیج دیا شہد کی مکھیوں نے کے جسم کو اپنے گھیرے میں لے لیا قریش کے جو نمائندے وہاں آئے تھے ان کے لیے سعیدم کے جسم کا گوشت کاٹنا ممکن نہ رہا وہ صورتحال دیکھ کر کہنے لگے رات آنے کا انتظار کرتے ہیں جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو مکھیاں چلی جائیں گی اور ہم آسانی سے لاش تک پہنچ سکیں گے لیکن جب رات آئی تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا ریلا بھیجا جو سیدنا اعظم کی لاش کو بہا کر لے گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرقی دس بر سے سعید انعظم کے جسم کو بچا لیا اب تک تو یہ اسلام کی دشمن ہے تو اب اسلام کب قبول کیا اور ان کا نام یہاں پر کیوں ہے جب عثمان بن نبی طلحہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی والدہ سلاخا سے کعبہ کی چابیاں لائیں یہ اس خاندان سے ہیں جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں یہ فتح مکہ کا دن تھا سعید علی بن نبی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا سقایا اور حجابہ کے عہدے بنو عبد المطلب کے حوالے کر دیے جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ اللہ اللہ یا حکم انت عد الماناتی دیتا کہ اہل امانت کے سپرد کر دو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کو واپس کر دی آپ نے چابی دیتے ہوئے فرمایا اے بنو ابی طلحہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی اور اب تک انہیں کے پاس یہ بھی آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی اسے سنبھال لو اسے کوئی ظالم ہی تم سے لے گا جب عثمان بن نبی طلحہ نے چابی اپنی والدہ سلافہ کو واپس کی تو سلافہ دیکھتی ہی رہ گئی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چابی واپس ملے گی لیکن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام معافی کا اعلان سنا کہ آپ نے فرمایا از حبو فان تم متلقا جاؤ تم سب آزاد ہو تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی معافی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے وہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی اور اسی وقت اپنے بیٹے عثمان بن نبی طلحہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پھر بقیہ زندگی اسلام کے ساتھ وابستہ رہی اور اسلام ہی کی حالت میں وفات پا کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی اللہ سبحان و تعالیٰ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد یہ کتاب شروع کی گئی تھی twenty third December two thousand eleven میں پہلے ہر ہفتے میں ایک صحابی ہوتی تھی پھر اس کے بعد دو دو ہونے لگی اور اس طرح کتنے سال لگے ٹو تھاؤزینڈ الیون دسمبر میں شروع ہوئی تھی اور اب بھی دسمبر چار سال لگے تک تو چار سال میں بھی اگر ایک کتاب ختم کر لے انسان تو پھر بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے جو سفر شروع کیا جائے الحمد للہ وہ ایک دن اختتام کو پہنچ ہی جاتا ہے تو ان کے بارے میں چند باتیں مزید عثمان بن طلحہ جو تھے ان کے بیٹے جو تھے کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور خالد بن ولید کے ساتھ ہجرت کی پھر موت تک مکہ میں رہے یہ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے اور انہوں نے امر آس اور خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ابن عمر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ اسامہ قصبہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اسامہ کون تھے اسامہ بن زید اور آپ کے ساتھ بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما بھی تھے آپ نے کعبہ کے پاس اپنی اونٹنی بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کعبہ کی کنجی لاؤ وہ کنجی لائے اور آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ اسامہ بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے پھر انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور دیر تک اندر رہے تو ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے اندر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے متعلق ایک حکم دیا جب آپ وہاں پر داخل ہوئے تو آپ نے وہاں مینڈے کے دو سینگ دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ڈھانپ دینا کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو غافل کر دے تو راوی کہتے ہیں کہ وہ سینگ جو تھے وہ کعبہ میں ہی رہے حتیٰ کہ جب بیت اللہ کو ایک مرتبہ آگ لگی تو وہ بھی اس میں جل گئے عثمان بن طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے وقت بالکل سامنے دو ستونوں کے درمیان دو رکتیں پڑی تھی یعنی یہ سدیس کی راوی ہیں ان کے پوتے پوتیاں بھی ہیں اور سخاوت میں بہت مشہور ہیں ان کی پوتی کا نام صفیہ بن حارث تھا پوتی کا بیٹا تھا جس کا نام تلحا تلحات تھا طلحہ اس کی جمع جیسے طلحات ہوتی ہے نا تو تلحات نام تھا اس کا اور انہی کی والدہ تھی بنت حارث جو اوپر ہے کہتے کہ یہ سخی لوگوں میں سے تھے جو بڑا فضل و کرم رکھتے تھے اور مشہور تھے اپنی سخاوت میں یہ اپنے زمانے میں میں اہل بسرا سب سے زیادہ سخی تھے طلحہ بن عبید اللہ جن کا لقب فیاض تھا اور طلحہ بن عمر جو کہ طلحہ الجود کے نام سے مشہور تھے اور طلحہ بن عبید اللہ طلحہ الندا کے نام سے مشہور تھے اور طلحہ حسن بن علی یہ طلحہ الخیر کے نام سے مشہور تھے اور یہ طلحہ بن عبداللہ یہ طلحہ طلحات کے نام سے مشہور تھے اور یہ نام اس لیے ان کے لیے رکھا گیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ سخی تھے باقی سب وجود اور ندا اور یہ سخاوت ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب بہت سخی تھے حضرت عائشہ جو تھی وہ صفیہ جو امت طلحہ طلحات تھی ان کے گھر جایا کرتی تھی انہیں کے گھر آپ نے دیکھا تھا کچھ بچیاں بغیر دوپٹے کی نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بچی بغیر دوپٹے کی نماز نہ پڑھے ان کا پڑپوتا تھا منصور بن عبد الرحمان تو ان کی روایت جو ہے بخاری مسلم ابو داود نسائی اور ابن میں موجود ہے یعنی حدیث کے راوی تھے انہوں نے اپنی ماں صفیہ بن تشیبہ اور مسافر بن شیبہ سے روایت کیا ہے قابل تعریف اور نیک انسان تھے ہر نماز میں روتے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نعمت عطا کرتا ہے کہ نماز میں اس کا دل اللہ کی طرف اتنا لگے اور پھر وہ روئے بھی اس میں منصور بن عبد الرحمان اپنی ماں سے بھی حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ حدیث مشہور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو کیا کہتے تھے الحمد للہ اللہ کل حال اور اچھی چیز دیکھ کر الحمد للہ بن امت ہی الصالحات منصور بن عبد الرحمان اپنی ماں صفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت لوگ کھجور اور پانی سے ہی سیر ہوتے تھے یعنی کھانے کے لیے ہر وقت روٹی میسر نہیں ہوتی تھی اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے جی وادی یہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی صحابیات کے بارے میں پڑھا جو ایک چیز مجھے بہت فیل ہوئی وہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جوان بچوں کی مائیں ہیں لیکن اگر ایک ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو بڑی آسانی سے دوسری جگہ اس کا نکاح ہوا ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ عورت کے لیے گھر ایک بہت پروٹیکٹڈ جگہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اس کا بالکل اپوزٹ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے یہی جو ہم دین کے اپوزٹ سب کچھ کر رہے ہیں یہی ہماری گمراہی ہے یا ہماری ذلت کا سبب یہی ہے بس اس میں بہت سے پہلو صحابیات کی زندگی کے لیکن ایک پہلو جو مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے جو سب میں کامن ہے وہ انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اپنی ایک سوچ ہے جو کسی اور سے متاثر نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان طرح طرح کی باتیں سنے لیکن اس میں صحیح بات کو اختیار کرے دوسروں کی باتوں سے بلا وجہ متاثر نہ کہیں یعنی باپ نہیں مسلمان شوہر نہیں مسلمان گھرانہ نہیں مسلمان بلکہ بڑے بڑے دشمن ہیں لیکن وہ جب اسلام کی سچائی کو دیکھتی ہیں تو مسلمان ہو جاتی یہ معمولی بات نہیں ہے ہر وقت وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اموشنلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں انٹلیکچولی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کریں اگر وہ ان کی اپروول ہو تو پھر آگے بڑھیں تو ٹھیک ہے دنیاوی معاملات میں تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے معاملے میں تو اپروول نہیں نا چاہیے ہاں وہ تو پھر خواہشات کے پیچھے جانے میں تو کسی کی اپروول نہیں چاہیے السلام علیکم مجھے جو چیز کلک کی ہے اس میں وہ یہ کہ ایک تو اوبیسلی ایمان جو ہے ہم لوگوں کو جو کہ مفت میں ملا ہوا ہے مفت میں اس سینس میں کہ ہمیں بائی برتھ ہی مل گیا اور ہم نے اس کا نہ اتنا زیادہ کوشچن کیا نہ کچھ تو ہمیں اس کی پھر ویلو بھی کم لگتی ہے ہم پوری اسٹوری میں سوچتی رہی کہ پھر انہوں نے کیا کیا ایمان لائی ہو اور ایمان اتنی بڑی چیز ہے نا لیکن وہ ہمیں ہمیں جب تک کوئی بہت زیادہ ایکشن اور بہت زیادہ ڈیٹیلس نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں کیا حالانکہ وہ ایمان لائی ٹھیک ہے نا پہلی تو یہ بات ہے دوسری بات مجھے یہ کلک کی کہ عورت کے پاس ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جس کو وہ اوور لک کر جاتی ہے اور وہ اس کے بچے ہیں اگر ایک بچہ بھی جیسے میں جب میرے بچے چھوٹے تھے نا تو میں کبھی اپنے فادر سے اس چیز کی کمپلینٹ کرتی تھی کہ میری بات نہیں مانتے ہیں کچھ تو وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی ایڈوائس دیتے وہ کہتے جو مان رہا ہے نا زیادہ اس کو تم ایک کو بتاؤ اس کو پھر تم اپریشیٹ کرو دوسرے خود ہی اٹریکٹ ہوں گے ہم لوگ کہتے نہیں وہ یونیفارمٹی ہے ساری کلاس نہ جب تک حاضر ہو تو لیکچر نہیں ہوگا یا اس طرح والی چیز تو کلاس میں تو ٹھیک ہے ایز اسکول یا کچھ لیکن گھر میں you can start with even one اور آپ اس کو جب اپریشیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جب آپ کا بانڈ اسٹرانگ ہوگا تو بچوں میں جیلسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میرا کیوں نہیں ماتتا وہ کرے تو اس چکر میں بھی اٹریکٹ ہوں گے اور اولاد پھر جو آپ کے آگے جتنا آگے کام کرتی جاتی ہے تو وہ آپ کو ایک قسم کا بونس مل رہا ہوتا ہے تو سیکریفائز کا جو آپ نے کی ہوتی ہے لیکن مین جو امپورٹنٹ بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس بات سے وہ یہی ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے جو آپ سوچتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ریئلی اینڈ ٹرولی جو کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور بہ نسبت یہ کہ آپ کر تو رہے ہو لیکن آپ کا اس میں دل نہ ہو تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں مجھے مرزا یاور بیگ ایک اسکالر ہیں اور ان کی مجھے بات بہت زیادہ اچھی لگی کہ I will not stop doing what is in my control I will not let something that is not in my control to take me away from something that is in my control تو کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ آپ کر لیں اور جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا آپ ارادے اور دعائیں اور اللہ سے مدد مانگیں تو وہ بھی ان شاء اللہ پھر آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے السلام علیکم ماشاء اللہ یہ کتاب چار سال میں پڑھی گئی آف اینڈ آن میں کبھی کبھار اس کا حصہ رہی اور نہ رہی جو بات مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کتاب کو چار سال لگے ہیں تو اب کرنے کا کام کیا ہے بہت کچھ سبق ہم اس میں سے حاصل کرتے ہیں پرسنالٹیز ڈسکس کرتے ہیں آپ موقع دیتی ہیں سب کو اور ہر صحابیہ کی کوئی نہ کوئی ایک الگ ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹی ہے خصوصیت ہے تو ہم کوئی ایک پہلے کوئی خصوصیت لے لیں اس کو ہم اپنے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں اور اس کے بعد جب ہمیں احساس ہو کہ ہاں ہم کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر ہم کوئی اور خصوصیت لے لیں اور اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش کریں تو یہی میرے خیال میں ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا معلومات تو ایک طرف ہیں کہ ہم بہت زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہیں ذکر بھی کر سکیں گے بڑے فخریہ کہ ہاں ہاں یہ جانتی ہوں آج جیسے میں نے پتا تو کہیں جا کے میں بڑا روب بھی چھاڑ سکتی ہوں کہ اچھا یہ تو مجھے پتا چلا لیکن اصل مقصد I feel like the stories that we read for the Sahabiyat, every story that we've been through in the history, it's so relevant to the time today because we're coming across so many different situations. And there's not one situation that we're put in today that the people before us were not put in before. So I feel like, alhamdulillah, we're so blessed that we get to find the best examples through the Sahabas and the Sahabiyat, and they learn from the best example, the Prophet himself. So one thing I wanted to share is that uh, on Facebook these days I've been coming across a quote that says the gist of it is nowadays women are so caught up in trying to do what men can do that they forget that we're made to do something men can't do, right? <laughs> So I feel like even the Sahabiyat, it's like they were independent in their thoughts. They, you know, did what they had to, but all the while they gave the men their position in the society and they took their position. So it's not more, you know, people say that, oh, Allah is promoting feminism, but it's not that. I mean, we're just being told what our role in society is, and we're being told to take our right as women. So, Jazakallah khair for sharing everything with us. ایک تو یہی کہ آج ہی آپ نے ابھی دعا بتائی ہے کہ الحمد للہ زبن صالحات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری مجلس میں شرکت کا موقع دیا اور الحمد للہ کتاب مکمل ہوئی دوسرا یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے تو جو چیز سیکھی ہوئی ہے کہ کریج کہ خواتین جو تھی ماشاء اللہ ان کے اندر اتنی کریج رہی ہے مختلف لیول جس جس لیول پہ تھی وہاں تو ہمیں بھی زندگی میں اس کریج کا ہونا بہت ضروری ہے ڈسیزنس کے لیے بھی اور باقی چیزوں کے لیے اور ایک تیسری چیز یہ تھی کہ چونکہ کتاب میں یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً لوگ شامل ہوتے رہے اٹینڈ کرنے میں پھر میرے بھی بیچ میں بس ہیں تو یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم وہ چیپٹرز پڑھ لیں جو ہمارے مس ہوئے یا آن لائن جو ریکارڈنگز ہیں وہاں سن لیں اور یہ کہ اگر کوئی ریویو ٹائپ یا کوئی اس طرح کی چیز اس کتاب پہ لکھی جائے تو اس سے بھی تھوڑا اچھے طریقے سے کر سکیں گے یہ کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ان صحابیات کے ساتھ کرے ان شاء اللہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ اور تمام ٹیم کا بھی کہ مطلب یہ ایک ایسا علم ہے جو آسانی سے نہیں ملتا اور خاص طور پہ اتنی بڑی تعداد میں اور اللہ تعالیٰ ان لکھنے والوں کو اور جن جنہوں نے بھی کوشش کی ہوتی ہے اسی طرح جیسے رائٹر تھے وہ ہماری ایک کلاس فیلو بھی تھے ان کے والد تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور بہت ہی نفیس اور اچھے انسان تھے تو یعنی ایک انسان کی پوری ایک زندگی صرف ہوتی ہے نا کسی کی زندگی کے بارے میں لکھنا تو ان کی کتنی محنت اور کاوش ہے تو اللہ ان کو بھی جزائے السلام علیکم اساتذہ مجھے ان صحابیات کے واقعات سے جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ زیادہ تر جو اسلام پھیلا ہے جو اور صحابیات نے اسلام قبول کیا ہے وہ اخلاق کے بنا پر ہے جس طرح حضرت کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے معاملہ کس طریقے سے کہ ان کو کعبہ کی چابیاں مل رہی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیکھا کہ فتح کا موقع ہے بلکہ کہا کہ تم سب آزاد ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو چابی واپس نہ کرتے آپ کر سکتے تھے آپ پاتے تھے آپ کنٹرول میں تھے اس وقت لیکن آپ نے عہد پورے کیے اس میں سوچ رہی تھی کہ آج کل کے بچوں کے ہیروز کیا ہے نا جیسے بیگ میں جومیٹری کے اوپر اور جوتے شوق میں فٹا اور پینسل اور ربڑ اور یہ سب چیزیں اور چادر سو رہے ہیں سلیپنگ وہ پجامے پہن رہے ہیں اس چیز کے تو کیونکہ they are not well guided Hmm. اور ہم لوگوں نے اس کو اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا ہے ریسنٹلی میں نے اپنے بتیجے کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ سن رہی تھی تو اس نے خود سن لیا اور پھر اس نے کہا دوبارہ پلے کرے تو جب اس نے کہا تو میں نے کہا کہ آخری شخص جو جنت میں ڈالا جائے گا اس کا سارا بیان بتا رہے تو میں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ہم سٹارٹ کریں کہ ہم ان ہیروز کو لے کے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور انہوں نے کیسے ایمان قبول کیا اور ہمارے جیسے انسان تھے اصل میں یہ تھا کہ سپر ہیروز بننے کے لیے نا یا تو پیچھے ریڈ لگانا پڑتا ہے چادر لینی پڑتی ہے یا کچھ they destroy more to save less لیکن یہاں پہ بہت سے لوگوں کو بچا لیا اور they save more and destroy less تو ہمیں یہ پیغام دوسروں تک دینا چاہیے السلام علیکم استاد استاد جتنی بھی صحابیات پڑی ہیں ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جتنا بھی ہوا ان نے اپنے بچوں کو اپنے شوہر تک کو چھوڑ دیا اسلام کے لیے لیکن آج ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم بچوں یا شوہر کی وجہ سے کیا چیز پیچھے چھوڑ رہے ہیں okay. کہ ان لوگوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا لیکن آج ہم لوگ جو چیز چھوڑ رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارا دین ہے ان کے لیے دین کو چھوڑ دیں گے یہاں بھی ہو رہا ہے آج کل جیسے باروں کے ساتھ وہ ایک ریویو ہوتا ہے اور وہ چیز ہوتی ہے نا جو آپ نے ایڈیشنس کیے ہیں ہر چیپٹر میں ان کو اگر لکھ لیا جائے تو وہ ایک بہت اچھا ایک خزانہ بن جائے گا ریڈرس کے لیے جزاکم اللہ خیرن سخان کا اشد اللہ الہ اللہ استخر و اطوب علیک السلام علیکم